صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح حدیث شریف میں والی میں آیا آپ نے فرمایا میں نے موسا علیہ السلام کو جب ان کی قبر شریف سے گزرا میں راج کی راتیا یعنی، میں نے موسا علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اب اس حدیث مبارک میں صاف آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے باہر سے حضرت موسا علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور قبر حجاب نہیں بن رہی آپ کے دیکھنے میں قبر پردہ نہیں بن رہی رکاوٹ نہیں بن رہی اس کے علاوہ اور صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے بخاری مسلم کے اندر ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبر والوں کی قبر سے گزرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے آپ عذاب دیکھ رہے ہیں ان کا سارا آپ بلکہ صحیح آدیش میں یہ بھی آتا ہے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں قبر والوں کا حال اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم دفنانا چھوڑ دو گے تو میں سب کچھ دکھا دیتا تم ان تمام متواتر احادیث ہوا یعنی یہ اس معنی کے اندر متواتر ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبر والوں کو دیکھنا قبر کے عذاب کو دیکھنا دور سے بیٹھ کر دیکھنا قبر والوں کو اوپر گزرنے گزر کر گزرنے کی حالت میں ان کو دیکھنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی بات کا ثبوت تواتر کے ساتھ ہے تو یار بات یہ ہے کہ جب یہ یقین اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر والوں کا حال جب آپ ظاہری زندگی شریف میں تھے دیکھتے تھے اور کوئی قبر حجاب نہ بنتی تھی کوئی رکاوٹ نہ بنتی تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ قبر شریف میں دنیاوی زندگی مبارک کے ساتھ زندہ رہ کر جس طرح کے ابھی ثابت کر چکا ہوں پہلے ابن قیم کے حوالے سے اور ان کے گھر کے حوالے سے کہ آپ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ یعنی ہم سے غائب ہیں جیسے فرشتے غائب ہوتے ہیں بس امبیال علیہ السلام اس طرح غائب ہو جاتے ہیں جس طرح میں ثابت کر چکا ہوں جب ایسی زندگی کے ساتھ قبر انور میں زندہ ہیں تو بتائیں جب آپ باہر تھے کوئی قبر حجاب اور رکاوٹ نہیں بنتی تھی آپ زندگی کے ساتھ قبر میں موجود ہیں اب کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ اپنے امتی کا حال دیکھ نہیں سکتے یا دیکھتے نہیں ہیں بتائیں جب اوپر تھے تو کوئی شا رکاوٹ نہیں تھی اب اندر قبر شریف میں چلے گئے تو کون سی رکاوٹ ہے زندگی تو وہی ہے بلکہ سنو صحیح روایات میں آتا ہے صحیح روایات میں آتا ہے صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے عام میت والوں کے متعلق عام میت عام اموات ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ قبر پر آنے والوں کو پہچانتے ہیں اگر رشتے دار ہو تو رشتے دار کو پہچانتے ہیں اور اس کے رشتے کو بھی پہچانتے ہیں دوستو اس کو بھی پہچانتے ہیں اس کی دوستی کو بھی پہچان چاہیں یہ ہمارا دوست ہے اور قبر پر آیا ہوا ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر پیچھے جو رشتہ دار لوگ کرتے ہیں نا امال یہ وہابیوں کے پیشوا اور امام لوگ جو گزرے ہیں ان کو بھی یہ تسلیم ہے کہ مردے اپنے رشتہ داروں کے اعمال سے بھی باخبر ہوتے ہیں وہ پیچھے کیا کیا عمل کرتے ہیں مردے یہ بھی جانتے ہیں گھروں کے حوادثات کو جانتے ہیں خصوصاً یہ ایمان والوں کے لیے ہے یہ ذہن میں رکھنا ایمان والوں کے اموات مردے اپنے رشتہ داروں کے اعمال کو جانتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کیا کریں آپ تو سبحان اللہ باقی امبیال السلام کی بھی بات کیا کریں اولیاء اللہ کی بات کیا کریں عام مومنین کی بات کر رہا ہوں سمجھ نہیں آئی امال ان کے سامنے رشتہ داروں کو پیش ہوتے ہیں باقی رہتے ساتھ گھر کے تو صالحین جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ضرور جانتے ہیں امال کا تو پکا ہے نا امال تمام مومنین کے سامنے زندوں کے امال تمام مومنین مردوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں ہاں وہ جب اچھے امال دیکھتے ہیں اپنے رشتے داروں کو تو خوش ہوتے ہیں اگر برے اعمال دیکھیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو نہ مارنا جب تک کہ وہ ہماری طرح نیک بن کرنا ہے نیکوں کے متعلق یہ ہوگا کہ نیک یہی کہتے ہوں گے اور دوسرے وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو نہ مارنا جب تک کہ ان کو ہدایت نہ دینا ویسے روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صالحین پھر ایسی دعا کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جیسا بنانا ہمارے جیسا بننے سے پہلے نہ آئے یہ سال ہی لوگ ہی دعا کرتے ہوں گے نا سمجھ نہیں آئی تو رشتے داروں کے اعمال کیا اعمال کا رشتے داروں کے سامنے پیش ہونا یہ پکی بات ہے مردوں کے سامنے زندوں کے اعمال پیش ہونا یہ پکی بات ہے ہاں اب میں اس کو مکمل کر لوں اچھا کیا مطلب یہ دعوی کر بیٹھا کہ مردوں کے سامنے یعنی جتنے بھی مردے ہیں مومنین مومنین لوگ ان پر مومنین کے تمام دن کے اعمال فرشتے لے جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں یا جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اعمال زندوں کے مردوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور روزانہ پیش ہوتے ہیں اب اس مسئلے پر میں جناب کے سامنے اس مختصر وقت میں صرف دو حوالے پیش کروں گا یا تین کر لیں اور ایسے لوگوں کے پیش کروں گا جو وہابیوں کے پیش ہیں یعنی احادیث مبارکہ روایات کو پیش کرنا اس کی کیا حاجت ہے جب وہابیوں کے بڑوں کے پیش کر دوں گا تو ان کو بھی ماننے کے بغیر چارہ نہیں رہے گا کرنے والوں کا پہچاننا کون قبر پر آیا ہوا بات کو سمجھنا حتیٰ کہ ان کا نام لے کر جواب دینا آیا ہوا ہے فلانا سلام تم کرتے ہو وہ نام لے کر جواب دینا پورا پہچان ہیں گھر کے بعد احوال ہوا کو پہچان اگر صالحین لوگ ہیں نیک لوگ ہیں تو قبر پر کیا کچھ کو کر رہا ہے اس کو بھی پہچان ہیں کون آیا ہوا ہے یہ بھی جاننا ہیں اس کو بھی پہچانا چاہیں گھر کے بعد احوال کو جانتے ہیں رشتہ داروں کے اعمال کو جانتے ہیں اس پر میرے خیال میں دو حوالے وہ جو ہے نا وہابیوں کے گھر کے پیش کرنے کی بجائے پہلے میں ایک بات پہلے پیش کر دوں عام صحیح روایت صحیح صنعت کے ساتھ مشکات شریف کہ سیدہ طیبہ صدیقہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر شریف میں دفن کیے گئے تو میں اپنے حجرے اور اپنے اس کمرے میں بغیر پردے کے آتی تھی میں سمجھتی تھی میرے شوہر جب صدیق اکبر آئے پھر بھی میں ویسا کرتی تھی میں سمجھتی تھی میرے والد اور جب عمر بن خطاب دفن ہوئے تو میں ہمیشہ منہ چھپا کر آتی اب ایمان سے بتانا اس صحیح روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ مشکات شریف میں کس درجے کی پہچان موجود ہے ان میں خصوصاً جب کے صالحین ہی لوگ سیدنا فاروق اعظم یعنی یہاں تک تو ہے نا کہ بی بی پاک آخر شرما جو رہی ہیں اور پردہ کر رہی ہیں قبر والے سے تو بتائیں کس قدر پہچان ان کے پاس موجود ہے کیا قبر رکاوٹ بن رہی ہے دیکھنے میں اگر رکاوٹ ہوتی تو بی بی پاک ایسا کیوں کرتے کرتے سمجھ نہیں آئی تو سیدہ پاک کا اور یہ جان لو کہ سیدہ پاک کا یہ عمل ایسے نہیں تھا کہ یہ ان کا اپنی طرف سے ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت متحرہ سے ان کو کچھ معلوم نہ ہو وہ اپنے خیال کے ساتھ چل رہی ہیں نہیں ضرور شریعت متحرہ سے ان کو یہ علم حاصل ہوا ہوگا کہ میت یعنی قبر والا وہ قبر کے باہر سے دیکھتا ہے قبر کے باہر دیکھتا ہے پہچانتا ہے اس وجہ سے سیدہ پاک نے ایسا کیا اب میرے بھائی میں وہابیوں کے گھر کا حوالہ پیش کرتا ہوں ان کا بڑا امام ان کا بڑا امام ابن تیمیہ دوسرے نمبر پہ ابن قیم کیوں بڑا امام ان کا کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو بڑا وہابیوں وہابیت یعنی اس خاص تحریک وہابیت کی بنیاد رکھنے والا تھا ابن عبد الوہاب کون تھا اور ابن عبد الوہاب جو تھا نا اس کے متعلق الغ اکمل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حنبلی علماء کے حالات پر ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الغیث الاکمل اکمل تو اس کے ساتھ ایک ملحق رسالہ وہابیوں نے لکھا ہے جس میں ان کے وہابی لوگوں کے حالات ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو عرب کے وہابی حملی کہتے ہیں تو انہوں نے ابن عبد الوہاب کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ جب اس نے یعنی ابن عبد الوہاب نے تحریک شروع کی نا تو اس سے پہلے وہ زیادہ مطالعہ جو کرتا تھا براہ راست قرآن مجید کا زیادہ تر مطالعہ اور دوسرے نمبر پر ابن قیم ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا بس اور پھر یہ ہے کہ الوابلہ کتاب کے اندر کتاب کے اندر جس طرح لکھا ہے وہ ہم ہیں وہ نجد کے رہنے والے لیکن تھے وہ سنی ہمبلی الحمدللہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے بیان شریف کے مطابق یہ کسی اور کی کتاب کو مانتا ہی نہیں تھا بس کہتا تھا کتاب ہے تو یہ ہے یعنی جو کتاب ابن تیمیہ اور ابن قیم کی اس کے ہاتھ چڑھ جاتی نا بس ہر کسی کی بات کو ٹھکراتا اور اس کی کتاب کو ان کی بات کو وہ ہر پہ آخر سمجھتا تھا وہی سمجھتا تھا بس جو کچھ ابن تیمیہ ابن قیم نے کہہ دیا ہے وہی براتا ہے باقی نہیں اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ سنتا ہی نہیں تھا چاہے وہ کتنے بڑے اماموں کی بات ہو قرآن حدیث کی وہ پھر بھی نہیں سنتا تھا کبھی ابن عبد الواب جو تھا نا وہ ان دو شخصوں کی بات کو وہ یہ خدا سمجھتا تھا ایمان سے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ صاف یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ ان دو تو اس کا ہم اب یہ حق بجانے ہیں کہ ہم کہیں کہ وہ ابھیوں کے بڑے پیچھے پیش جو تھے اصل وہ دو ہی ہیں ابن تیمیہ اور ابن قیم اب وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم ان کی ہی بات سناتا ہوں انہوں نے جو میں نے دعوے پہلے کیے ہیں ان دعووں کے مطابق ان کے کلام کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں جو کچھ میں نے کہا ہے قبر والوں کے متعلق وہ لکھ رہے ہیں کہ بالکل ایسا پھر تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی بھاگنے کا چارہ نہیں رہے گا اب دیکھیں ابن تیمیہ کا بیان سب سے پہلے سب سے پہلے تیمیہ کا بیان پیش کرتا ہوں کتاب کا نام ہے کتاب الفرو امام فقیح محدث شمس الدین محمد بن مفلح المقدسی براہ راست یہ شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے سمجھ آئی کہ نہیں لیکن یہ سننی ہے وہ گمراہ تھا یہ ہدایت والے ہیں اس بچارے کے اندر خامی کیے تھی کہ اس کے بزرگوں نے لکھا ہے ابن تیمیہ کے متعلق کہ حفظ اکثر من فہم علم اکبر میں عقل کتابیں زیادہ یاد رکھتا تھا باتیں بہت قرآن و حدیث اور کیا کیا اس کو حفظ ہوتی تھی لیکن سمجھ کم تھی اور یہ بھی یہ بھی انسان کی تباہی کا سامان ہے کہ پڑھے زیادہ حفظ زیادہ ہو باتیں زیادہ یاد ہو سمجھ کم ہو ہونا یہ چاہیے کہ باتیں تھوڑی ہوں سمجھ زیادہ ہو سمجھ نہیں آئی دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا علم عقل سے زیادہ تھا اور یہ بھی بندے کی ہلاکت کا سامان ہے ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جن کے علم سے ان کی عقل کم ہوتی تھی یہ ہلاکت کا سامان ہے ہاں ایک اسی صفت کا بندہ ایک پہلے گزرا تھا ابن تیمیہ سے بھی پہلے گزرا تھا اس کا نام تھا ابن حزم ابن حزم الظاہری اس کی مشہور زمانہ کتاب ہے المحلہ کہتے ہیں بندہ بہت کام کا ہوتا اگر اس میں بے وقوفی نہ ہوتی کیا نہ ہوتی بندہ بڑے اس کا بھی یہی حال تھا کہ اس کا علم زیادہ اور عقل کم اسی وجہ سے وہ بزرگان دین کا گستاخ ہو گیا تھا ابن ابن کا بھی یہی امام زرقانی نے سرا زرقانی کے اندر ان سے پہلے کئی حضرات نے ابن ابن مال کی حضرات نے بڑے بڑے اماموں نے یہ لکھا ہے اس کے عقل سے اس کا علم زیادہ بزرگ فرماتے ہیں ایک رتی علم دی ہوئے تو دس مانا کل چاہیے رتی علم آستے دس مار عقل چاہیے تاکہ وہ علم کو برداشت کرے علم کو صحیح راستے پہ رکھے عقل عقل ہے نا بھائی ہاں ذہن میں رکھ نفع نقصان تو عقل کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے نا اب دیکھنا سمائے موتا اور مردوں کا یعنی قبر والوں کا حال جان یہ ابن تیمیہ کی کتاب کے حوالے سے محدث ابن مفلے لکھتے ہیں چار سو پندرہ سو کتاب الفرو مؤثر الرسالہ سالہ کی چھپی جلد نمبر تین کتنا تین سفا نمبر چار سو پندرہ کتنا کالا شیخ ہونا یعنی ہمارے شیخ نے کہا کون ابن تیمیہ کیونکہ شاگرد جو استفاع تل آسارو بے مار ہی بے احوال اہل ہی اسحاب ہی دنیا و جاسارو انا بے اندری بے ما یوف الر بے ما کان حاسن و یت الم بے ما کان کبی کان ابو دردائے یقول اللہم انی اعوذ بکا ان اعمل عملا اخزا بہی عند عبد اللہ ابن رواحتا وہو ابن عمہی ولما دفن عمر عند عائشہ کانت تستاتر منہو انما كان کا وزوجي او امر فاجنبي نبی تانی يراها ان سارے لانتیوں کے لیے یہ چتر کافی سنو سنو میرے بھائی یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے کہا حدیث مشہور یہ نہیں کہ لکیاں چھپیاں نہ مشہور کہ میت اپنے گھر والوں کے حالات جانتا ہوں اصحاب ہی پھر دنیا اور جو دے جتنے سنگی بیلی دنیا میں ہوتے ہیں ان کے بھی حال پہچان پہچاندال کا یوکرا دو اور یہ روزانہ اس پر پیش کیے جاتے ہیں امال سارے وہ جاتل آسارو اور حدیثیں روایتیں اس مسئلے میں بھی آئی ہیں کہ یرا ایدن دن پہچانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے توجہ نہیں فرمائی کرتا ہے دیکھتا بھی ہے بچا اتل آسار و بے ان یرا اے دن بے یدری بے مایو فعال اور اس پر بھی روایتیں کثیر آئی ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے یدری بما یفعل عنده وہاں بھی کہتے ہیں کیا وہاں پر ان کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے یہ تیرے باپ کو جو پتا ہے نا اس باپ سے پوچھ کیا جانتے ہیں وہ سمجھ نہیں آئی اس باپ سے پوچھ کے وہ کیا جانتے ہیں تیرا باپ کہہ رہا ہے جس جس جس گمراہ کے پیچھے لگ کر تم برباد ہوئے ہو اس گمراہ کی عقل ہم ایسے تھوڑی کہتے ہیں کہ کم ہے میں آگے ثابت کروں گا مزید کہ دیکھو وہی بندہ ادھر کہنے پہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو پتا نہیں اور کہنے پہ آیا ادھر تو یہ کہتا ہے کہ عام مومنین سب حالات جانتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے اوپر جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے جو سرو بیما کان ہسنا جو اچھا عمل ہوتا ہے رشتے دار تے خوش ہوں وہ اکالم و بیما کان نا کبھی جو کوئی برا عمل ہوتا ہے اس پر بچاروں کو درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی کسی ضمن میں بات کرتا چلو چلو اگلی کو سنا دو کان آبردا یا پھولو ابن تیمیہ لکھ رہا ہے حضرت سیدنا ابو دردا صحابی پاک ہیں آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہ انی اعوذ بکا ان اعمل عمل لخذا به عند عبد الله بالرواحه آپ دعا مانگتے تھے اللہ میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں میں پنا لیتا ہوں کسی ایسے عمل کرنے سے تیری کہ جس عمل کے ذریعے میں زلیل رسوا ہو جاؤں اپنے چاچا کے بیٹے عبداللہ بن روا کے پاس وہ پہلے وسال فرما چکے تھے وہ بھی ثابت حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی صحابی دے وہ پہلے وفات کر چکے تھے حضرت سیدنا ابو دردا ابھی زندہ تھے پیچھے دعا یہی مانگتے تھے یا اللہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں میں اپنے چاچے کے بیٹے کے پاس چاچے پت برا کول جدو جاوا مر کے یا اللہ میں رسوا ہوں وہ مینو آخے تین ہیا نہیں آتی پیچھے کردا کی رہا میں ویخدا رہا ہوں یہ ابن تیمیہ لکھ رہا ہے اخراج ابن المبارک فی زہد من زیادہ نعیم بن حماد امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو جو امام بخاری کے استاد کے استاد ہے ان کی کتاب کتاب سہد میرے پاس ہے جس کا ابن تیمیہ کہ ماننے والا نیچے حوالہ لکھ رہا ہے اور ابن تیمیہ وہ بات اسی کتاب سے لے کر اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے حضرت ابو فرمایا کرتے اللہ سونے کوئی ایسا کم نہ کر پوا میں اپنے چاچے کو شرمندہ ہوا رسوا ہوا معلوم ہویا یہ بات لے کر لکھتا ہے پتا چلا رشتے دار رشتے داروں کے حالات جانتے اچھے عمل ہوں تو خوش ہوتے ہیں برے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے یہ آگے ابن تیمیہ پھر لکھ رہا ہے دو فنا عمر وہی بات توجہ ذرا وہی بات جو میں حضرت اما عائشہ پاک کی سنا چکا ہوں ابن تیمیہ وہی بات پھر لکھ رہا ہے توجہ میں نے سنائی وہ پھر لکھ رہا ہے کہتا ہے تم دو فنا عمر اندا جب حضرت عمر اما عائشہ کے پاس دفن کیے گئے کانت تستا ترو منو چھپ کر جاتی تھی باپر دو کر جاتی تھی فرماتی تھی نما کانا ابھی جی پہلے میرا شوہر اور باپ تھے اب مرے یہ اجنبی ہیں تانی آگے لکھ رہا ہے ابن تیمیہ تانی انہو یراہا اما عائشہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئی کیا کیا علم کے خزانے آپ کے سامنے رکھو اللہ تعالی نے کتابیں دی ہیں سمجھ دی ہے تو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی میرے بھائی سمجھو یہاں پر پھر خلاصہ بطور بیان کر دیتا ہوں ایک تو اس نے یہ کہا کہ اپنے گھر والے اور سنگی بیلیوں دوستوں کے حالات کو میت جانتا ہے میت میں نے کیا کہا تھا وہ بولو دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں امال یعنی احوال پیش ہوتے ہیں اللہ یار احوال پیچھے جان رہا ہے یار دیکھو تو صحیح حالات کیا گزر رہے ہیں یہ بھی پیش ہوتے ہیں جس طرح مالک تالا چاہتا ہے پیش کرتا ہے بہرحال وہ پہچانتے ہیں پیش ہوتا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے توجہ وہ مسئلہ تھا معرفت کا آگے ہے رویت کا کہ دیکھتے بھی ہیں کیا پھر آگے یہ ہے جانتے بھی ہیں جو قبر کے پاس ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کو پھر یہ بھی ہے کہ نیکی پر خوش ہوتے ہیں گھر میں اگر رحمت ہو تو خوش ہوتے ہیں گھر میں لانا تذاب آئے کوئی اور تکلیف آئے بیچاروں کو دکھ پہنچتا ہے بات سمجھنا پھر آگے صحابی کی بات پیش کی حضرت رضی اللہ تعالیٰ والی سمجھ نہیں آئے پھر آگے پیش کیا اما عائشہ کا واقعہ اما عائشہ والی بات اما عائشہ پا اور وہ کس میں ہے جو نیچے وہابی تخریج والا لکھ رہا ہے نا یہ دکتور عبداللہ بن عبد المحسن ترکی یہ لکھ رہا ہے امام احمد بن حنبل کی مسند کے اندر یہ بات ہے اور ایشہ والی اور مستدرک حاکم کی کتاب کے اندر ہے مستدرک الصحیحین میں امام حاکم نے اور پھر ان حضرات سے مشکات شریف میں میں نے مشکات کا پہلے حوالہ دیا تھا اب مشکات کے ساتھ دو بڑے حوالے مشکات سے بھی اصل مشکات کے اصل حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے مشکات میں مسند امام احمد کے حوالے سے ہے کس نے مسند امام احمد کا حوالہ لکھ دیا اب بات کو سمجھ سمجھ گیا یا نہیں ایمان سے بتانا یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے یا وابیوں کا بولتے نہیں یار ایمان سے بتاؤ اور گیت پیش کرا ہوں دوسرا ابن قیم پہلے وڈے سرکار سن وڈے گمراہ پیشوا سمجھ لگی فدو رابر ہوں ذرا چھوٹے والا اُنا پیا چھوٹا بھی وہ برا سی ایویں نہیں شکیر لبھی ہاں جی یہ پورا متبے پیروکار سی حضرت یہ پیروکاری حضرت دی اس طرح رہی ہے کہ اے او گمراہی گمراہی آخیا استاد آئے چٹے میں بھی جانا سمجھا جی جی گل لکھی نا ایتھے خالی کتاب الفرو نہیں میں فکا ہمبلی دیا ہوتابا بھی پیش کر سکنا ہاں ابن یہ سارا تسلیم کہ حضرت یہ لکھتے ہیں بولتے نہیں ذرا وقت نو بھی نظر ماریا جی میاں پونے چھ اونت الی شرح شرف المنتہا امام محمد بن احمد بن عبد العزیز فتوحی حنبلی مشہور ابن النجار جن کی وفات ہے نو سو بہتر میں کتنے میں یہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے المنتہا منتحل ارادات اس پر شرح ہے معونت النحا فتوحی حنبلی ابن النجار کی سمجھ نہیں آئی تو اس میں بیان ہی وہی عبارت ہے بیان ہی لفظ ب لفظ صفحہ نمبر ایک سو تہتر جلد نمبر تیسری المسط العالمیہ ل کتب خانے کی چھپی ہوئی سمجھ نہیں آئی غرض میں اور بھی فقہ حنبلی کی کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اور ہو سکتا ہے اس کی یہ بات مجموع الفتاوا جو ابن تیمیہ کا جمع کیا گیا اس کے اندر ہو بار پاک بات پکی ٹھٹھی ہے کوئی شک والی بات نہیں ہے یہ ان کے گھر کا پیشوا ہے رابر ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے حدیث سے مشہور بات وہ اپنی نہیں کر رہا وہ بھی کہہ رہا ہے اس کا کہ حدیث سے مشہور ہے اس کا مطلب ہے ساری بات حدیثوں کی ہے اور وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اگر کوئی وہ کہیں کہ جی ابن تیمیہ جو ہے ہم اس کی ہر بات تھوڑی مانتے ہیں تو اس کو کہو